حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قاضی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتے نے اسے گدی سے پکڑ رکھا ہوگا پھر آسمان کی طرف سر اٹھائے گا اگر اللہ نے فرمایا اسے پھینک دے تو فرشتہ اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا جس میں وہ چالیس سال تک گرتا چلا جائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ